زخیم کتاب ہونے کی وجہ سے اس کی مکمل آڈیو بک بنانا محال تھا لہٰذا اسے فہرست مضامین کے مطابق چیپٹر سیکشن میں بترتیب رکھا گیا ہے